بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ اچک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنی لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور انکھے لے جاتا بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے